جناب ابن جوریج کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی عمار کو سنا وہ بیان کرتے تھے اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو عاصم اور حماد بن مسعدہ نے بھی ابن بکر کی مانند روایت کیا ہے سننے ابو حدیث نمبر ایک ہزار دو سو